یہ مکہ والی طہبہ اور دنیا کے والی والی مکہ والی طہبہ اور دنیا کے والی عام نبی کے گھر آئے ہیں مہکی ڈالی ڈالی ڈالی مہکی ڈالی ڈالی سارے نبی کہتے ہیں سارے نبی سارے نبی کہتے ہیں کہ پیارے کملی والے کا مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے ربی الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعا کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود نسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے جو قسمت کے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا بہر سو نغمہ سلے علا گونجا فضاؤں میں خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں فرشتوں کی سلام مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے جاتے ہیں میں راج کو آقا جگمگ ہے کونے جاتے ہیں میں راج کو آقا جگمگ ہے کونے ان کے قدموں کی برکت سے عرش نے پایا چین ان کے قدموں کی برکت سے عرش نے پایا چین ایسے نبی کا سب تو مناؤ مل کے پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے جشن مناؤ مل کے سجا دو عباس و اصغر اور حسنین بطول پھول سجا دو ابا اصغر اور حسنین بطول کملی والے کے گلشن کے ہیں یہ سارے پھول کملی والے کے گلشن کے ہیں یہ سارے پھول سب کچھ ان سے مل جائے گا سب کچھ ان سے سب کچھ ان سے مل جائے گا لے لو آؤ مل کے پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے جو مانگو پوری ہوگی آج جو مانگو گے وہ پاؤ گے پوری ہوگی آس دور ہے جتنی خوشیاں تم سے آ جائیں گی پاس دور ہیں جتنی خوشیاں تم سے آ جائیں گی پاس دو جگ کے مختار جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے پیارے کملی والے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی نبی کے گھر آئے ہیں مہکی ڈالی ڈالی ڈالی مہکی ڈالی ڈالی